چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا